آزاد کشمیر حضرات علماء اور وہاں کی غیور عوام کی نمائندگی کے لیے حضرت مولانا کمال الدین آزاد صاحب حضرت مولانا کمال الدین آزاد صاحب اما اسٹیج پر موجود اکابر علماء کرام حاضرین مجلس دوستو دوستوں بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم بھی اسی انتظار میں ہیں کہ ہم اپنے اکابر کی باتیں سنیں تو حکم ہوا ہے تو ایک تو میں ذہنن تیار نہیں تھا بات کرنے کے لیے تو حکم دیا ہے تو صرف دو منٹ میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ہر دور میں فتنے اٹھتے رہے ہیں اور جہاد کے خلاف بہت کچھ لکھا جاتا رہا اور روکنے والے بہت کچھ کرتے رہے لیکن آج کے دور میں ہمارے حکمران طبقے کے علاوہ بعض ایسے دیندار لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ جہاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کفار کے ساتھ لڑائی کریں بلکہ میں نے اپنے کانوں سے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کافروں کو مار مار کر جہنم میں ڈالنا یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر یہ کوئی خدمت نہیں ہے تو یہ تو خود آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو بہرحال ان فتنوں کے جواب میں لوگوں کے اندر جو ایک تشکیق کی صورت پیدا کی جا رہی تھی جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا مجاہدین کو دہشت گرد کہا جا رہا تھا تو اس کے توڑ کے لیے جہاد کے متعلق تمام آیات قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا اور لوگوں کو قرآن حکیم کے اس فریضہ جو اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے اس کے بارے میں یہ بات بتلانا یہ انتہائی اہم بات تھی جو حضرت مولانا مسعود اظہر دامت برکات ہم نے کی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس تصنیف کو شرف قبولیت بخشے اور اس سے کما جس طرح کی جس طرح حق ہے اس طرح سے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے چونکہ وقت کم ہے اور رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے تو میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ان باتوں میں ہم نہ آئیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد اب کوئی ضروری نہیں رہا اور کاٹ کاٹ کے لوگوں کو جہنم میں پھینکنا یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے بلکہ اللہ نے جن کو کاٹنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی نے بھی ان کو کاٹا ہے اور ہم بھی اسی طریقے سے ان کافروں کو انشاءاللہ کاٹیں گے اور چونکہ میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں تو جہاد کا سلسلہ جاری ہے اگرچہ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اب ہم کشمیر کا پرامن حل تلاش کریں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پرامن اور کسی کاغذ پر لکھ کر یا کسی ٹیبل پر بیٹھ کر کشمیر یہ لے سکتے ہوتے تو آج ساٹھ سال نہ گزرتے یہ انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا تو جہاد کے ذریعے سے ہوگا اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجاہدین یہاں پر موجود ہیں ہم آپ سب کے حضرات کے ساتھ ہیں آپ جہاد کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کشمیر بھی اسی طرح سے ہوگا آزاد ہوگا اور افغانستان بھی آزاد ہوگا اور پوری دنیا سے کفر کو مٹایا جائے گا واخر